سورت الزاریات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کائی کی دوسری صورت ہے پہلی صورت جو تھی اسی انداز میں شروع ہوئی تھی وہ صافات سفن فضاجرات زجرن فلملقیات ذکر ان الہ کم لواحد اب یہاں وزاریات غرمن فلحاملات وکرن فلداریات یسرن فل مقصمات امرن نما تو ادون الادق و ان دین لواحد اب دیکھیے مقصم علیہ وہاں کیا تھا الہکم الہ واحد وہ گروپ تھا توحید کا لہذا وصافات صفن فل زجرن یات ذکرت ان الہکم لواحد اور یہ گروپ ہے انذار کا بزداری فلحاملات وکرن فلجاریات یسرن فل امرن امرت ان نما تو ادون الصادق یقیناً جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے وہ ان دین الواقع اور جدا سدا ہو کر رہے گی اس پر یہ قسمیں کھائی سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یہاں تقریباً کنسنسس ہے کہ اس سے مراد ہوائیں ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ پالن درختوں کے پالن جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو پھل ہاں میں لاتے وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہے تنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہے پھل جاری آتی یسرن پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہے بڑی آرام آرام سے سہل سہل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت عمدہ بریز پھل مقصمات امرن اور پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہے اللہ کے امر کو کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہے وہاں تھل ہو جاتا ہے وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہیں زمین خوش رہ جاتی ہے ان کی وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو بارش برس گئی اور جو محروم ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا کس لیے بنایا گیا کیسے بنایا گیا اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا ان نمبر دنیا کھولے کھولے قتل تم تم لے پتلگ راہ اندون اللہ ساد دین الواق جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے باس بادل موت کی قیامت کی نفع اولا نفع ثانیہ یہ سب صحیح ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے لیکن یہ ہے حقیقت صادق اور دین جدا و سدا ہو کر رہے گا وہ سما غاتل فوبک اس آسمان کی قسم کے جالی دار آسمان ہے کس طرح خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ان نقم قول مختلف تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے جھگڑے کی بات یو فکوان حمن افق اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں جیسے کسی نے اسکول لیا ہو الخراسون ہلاک ہو جائیں گے اٹکل پچو اٹکلیں دوڑانے والے فی غبرت صاحب جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کچھ انہیں یاد نہیں نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا عالم ارواح نے قہد کیا تھا رسو میں رب کم کالو کچھ نہیں یا سلونا یا نا الدین پوچھتے کب ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا تنظم تھا کب ہوگا جی بہت آپ ہیں ہوگا ہوگا ہوگا بتائیے ہوگا کب تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا ترکی ب ترکی یوم ہم النار یفتنون جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے تو جواب میں بھی زجر تھے زو کو فتنا تک چکھو ذرا آپ اپنے خدا کو اپنی شرارت کا مزہ حاضر لبی کن تم یہی تفصا یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے لے آؤ لے آؤ ان جنات جناتی ان کے برعکس اہل تقوا جو ہے باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے آخذین ما آتا ہوں رب ہوں وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر اب دے رہا ہوگا ان دم قانو قبل ذالے کا محسری یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے نیکو کار تھے کانو من ماہ جاؤن رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لذینہ جبی تون سد و قیام وہ اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے وفی امبالم حق السالبل بہبوب اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر بال دیا ہے تو اس میں سائی اور محروم کا بھی حق رکھا ہے جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں اور مجھے فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں وہ فی الحال آیات کے اور زمین میں تو آیات ہے ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لیے آیت تل کو ذہن میں لے آئیے انفو سے کو مفلات ضرور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو جھاکو تو صحیح کبھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مرزا ابو القادر بیدی کا ہر دو عالم خاص سوچ تا بس مت آدمی اے بہار نیستی قدر خود ہوشیار باش آج ایک شور اور سن لیجیے ان کا شعر ہے ستمست ہم مست کشد کے سیر سر و سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا بڑے ستم کی بات ہے انسان تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی چلو چمن میں چلو پھول کھلے ہوئے ہوں گے دیکھیں گے باہر دیکھیں گے ستم ست کا سیر سر وہ سبند ڈرا تجھے گنچا کم نہ دمی گئی تو خود ایک گنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے ڈرے دل کشا کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اس کے اندر بچمن درا ڈرا اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر تو وفی انسے سے کو مفلات تم سے تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں ہو وہ سمائے رسک کو مماتو ماتوا اور آسمان میں تمہارا رسک ہے روزی ہے اللہ کی طرف سے طے ہے اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے فمرم بھی سمائے ولد انہو لحکم تم فمرم بھی سمائے ولند تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے ان لحق یہ حق ہے بعد سے بادل موت ہو کر رہے گا قیامت آ کر رہے گی مسلم کم تن بالکل ایسے جیسے اس وقت ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں حالت کا حدیث ہوتا ہے کہ ابراہیم المکرمین اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں اس دخل والے فقال سلامہ جب وہ داخل ہوئے انہوں کا سلام کالا سلام جواب دیا سلام سے قوم منکرون دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں پراوا علاج نہیں پجاب سمین تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں دھلا ہوا بچڑا گوشت پیش کر دیا پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی ہیں پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے فقر بہل ہی ان کی طرف بڑھایا تنابل فرمائیے کہا کا کلو جب دیکھا وہ کھا بھی رہے تو کہا آپ کھاتے نہیں کیا مسئلہ پاؤ جیسا سب سیف تھا تو دل میں ان کے ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے اس لیے کہ مجھے غزل پہنچانا ہے مجھے مارنا ہے اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم آج تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ کالو لا تخاف انہوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں وہ ہے غلام علیم اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا یعنی حضرت اسحاق امراط صاحب اکبرت عمرات فسکت وجہ تو سامنے آئی ان کی بیوی آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی فسکت وجہ اس نے اپنا ماتھا پیٹا وقالت عجود الرقیم میں بڑھیا ساری عمر میں باندھ رہی اب میں چلوں گی کالو کا ازالے کے فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں تھے ایسے ہی ہوگا کال رب ہو کے ایسا آپ کے رب نے فرمایا ہم کون ہوتے ہیں آپ کے رب کا قول ہے ان حکیم العلیم یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے کال فما ختم کو المرسلون تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے تمہارا ارادہ کیا ہے کدھر جا رہا ہے پرشن کس کا ہے فارونا اور سلنا علاقومی مجرمین کہا کہ ہم بھیجے گئے مجرم قوم کی طرف ہجارتیں کہ ہم ان پر بارش برسائیں وہ کنکریوں کی بارش مسمت اندر رد کرے گی مصرفین اور وہ نشان زد ہیں ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی مصرفین کے لیے فخر کا فیحا من مومنین تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان فما وجنا فیحا غیر بیت من المسلمین تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا یعنی حضرت لوٹ کا اپنا گھر تھا آیا نیل یا خاکون العاب العلیم اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے دردناک عذاب سے اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے وہ شہر جو ہیں یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ سدوم اور آمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہ میں تو اللہ تعالیٰ نے آئے چھوڑ دی نشانی بنا دی وفی موسا اور نشانی ہے موسا کے معاملے میں بھی ہو اللہ فرعون اب سلطانی مبین جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی صنعت دے کر فتح اللہ میں رکنے ہی تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوقت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا ساحر شاہر مجنون کا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھی تو ہوں جنود ہوں جنود ہوں پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو فنمزنا ہوں پھر یم میں وہ ملیم اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا وفی آج ندر صلی اللہ علیہ مرحا اس طرح نشانی ہے قوم آج میں جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی عقیم جیسے جو باندھ ہے عورت یا مرد باندھ ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا بھلائی نہیں تھی ماں مات اطت علیہ اللہ جالت ہو کر ربی وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی وفی سمود اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے اس نیل الحم جبکہ ان سے کہا گیا تمکتا ہوں اب کچھ دیر کے لیے رہ لو برت لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے جو کچھ چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں امر رب تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اندرون تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے سنگھار نے آ پکڑا مساؤ من قیام تو نہ وہ کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے ماں خانو منتصرین نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلا دیتے وہ قوم من قبل اور قوم نو اس سے پہلے ان نہ کانو قومن فاسقین یقین وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا حضرت نو کا حود کا صالح کا لوت کا موسا کا ابراہیم کا علیہ مسرات وسلام باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات یہ شروع میں آئی ہے بعد میں آئی ہے وہ طویل ایک ایک کے لیے ایک ایک رکو ہے ایک بادر جگہ اس سے بھی زیادہ ہے دو دو تین تین رکو میں تذکرہ ہو رہا ہے بس سما بنینا بے دن اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے وینا لمو سے اون اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسط رکھنے والے ہیں لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں اور سا یوں سے ہو یہ باب افال ہے وسیع یہ ہے سلاسی مجرد اس سے بنتا ہے واسع واللہ واسع علیم واسع ان اللہ تعالیٰ واسع ہے اس میں بڑی مسط ہے بڑی سمائی والا ہے اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے بھی لمٹ لیس یا منہ سے ہے وسط دینا کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے علامہ اقبال نے جس کی میں ترجمانی کی ہے یہ کائنات ابھی تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم سدا کلف یقون ابھی تو کلف فیقون شان اللہ کی جاری ہے اضافہ کر رہا ہے فلکل خلق کے ماں شاہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہ اپنے خلق میں تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں ان کو اور بڑھانے والے ہیں ان کی توسیع کرنے والے ہیں وہ لالیں بنوا ہے زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا بچھونا بنا دیا کیا ہی اچھے ہیں بسر بچھانے والے وہ بالکل شہر خلقنا گو لال نتن تب کروں ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت حس کرو کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر ہر شے کے جوڑے بنائے اب تفصیل کا وقت نہیں ہے نصیحت کیا ہے اس میں اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی وہ بالکل نشین خلقنا زوجین لال لکم تبت کروں ففر رو اللہ تو دوڑو اللہ کی جانب انی لکم منہ نذیر و مبین یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں اور اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو انی لکم من ہو مبین یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں کزال کا من اگر من رسول اللہ قالو ساحل مجمون اسی طرح ہوتا آیا ہے یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے اتواسوں بھی کیا وہ وسیعت کر کے گئے تھے یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں کیا اگلوں نے وسیعت کی ہوئی تھی انہیں بلہم قوم تعاون لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے فتح اللہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجیے یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں استحضا کر رہے ہیں تمسکر کر رہے ہیں آپ کو شاعر ساحر مجنون معلم جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ ذرا اپنی توجہ کی طرف سے ہٹا لیجیے فتح اللہ فما ہوں ملوم آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے آپ دیکھیے جو کہ جو لوگ سننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو جاننا چاہتے ہو ماننا چاہتے ہو ان کی طرف توجہ مبدور فرمائیے بذکر فن ذکر تنفع المومنین تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے اس لیے کہ یہ تذکیر یہ یاد دہانی یہ نصیحت یہ تعلیم یہ تلقین یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے جو بھی نئی صورت نازل ہو رہی ہیں جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ایزادگی ہو رہی ہے افضونی ہو رہی ہے وما خلف الجن بل صلی اللہ عابن اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا تخلیق کی کا سبب کیا ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے فلسفیوں نے بھی جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں کچھ غور و فکر کی بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آرا دی ہیں کسی موقع پر وہ بات بیاض کروں گا ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غائب کیا ہے تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی لہذا اصل چاہیے کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو لیکن وہ کیا ہے بندگی میں نے عرض کیا ہے اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت ایک ہے اطاعت ہم تن اطاعت اور نمبر دو اس کی روح روح ہے اطاعت وہ ہونی چاہیے محبت اللہ کی محبت رائے الحب ما ماں ذل والخضوع یہ ہے اصل عبادت باقی کچھ مراسم عبادت ہے کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی آجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے دس بستہ کھڑا ہونا ہے جھک کر کھڑے ہونا پھر سجدہ ہے رکو ہے ہم کے ترانے ہیں نماز ہے جو بھی شکتی ہے یہ یہ مراسم عبودیت ہے اصل عبادت کیا ہے ہم تن اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کفر کا غلبہ ہے نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے یہاں بھی کافرانہ نظام ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے نا ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر نظام تو کافرانہ ہے اب کیا ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے دس پندرہ فیصد میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے تو اب اس کی کیا صورت ہو الحمدللہ الحمد للہ کے پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید ڈیڑھ مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کسی وقت انشرا ہوتا ہے طبیعت میں تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے اس کے کیسز موجود ہیں وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی وما خلق الجن والانس الا صلی اللہ علیہ میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے اسی کو شیخ سادی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے ایجادات کر لی بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی ضائع ہو گئی ماں تو مینہ میں رسک میں ان سے کسی رسک کا طالب تو نہیں ہوں وہ ماں تو انجوتمون نہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مجھے کچھ کھلائے پلائیں ان اللہ ہو رزاق اور قوت البتی تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رسک دیتا ہے قوت والا ہے مضبوط ہے اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ضرور یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرقوں کے ڈول بھی بد آمالیوں کے ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے جیسا کہ ان سے پہلے اصحاب ہند کے ساتھیوں کا ضرور ضرور اصحاب ہند کے ساگروں تو اب یہ جلدی نہ کرے ڈول بھر چکا ہے کسی وقت کھینچ لیا جائے گا اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائے فویل یوم النزیح تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی ویات ملایات ان الحکیم